پہننی پڑتی ہے بعض لوگ نوکری جاتے ہیں فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہاں چست پہ پہننے پڑتے ہیں مشین میں کپڑا آنے کا خطرہ ہے ہے اور بات لیکن کرتا اتنا لمبا ہو کہ جو چھپانے کی جگہ ہے وہ چھوٹ جائے چست لباس وہ شریعت نے پسند بھی نہیں کیا لیکن مجبوری سے اگر کرنا ہے آگ اور پیچھا چھپ جائے گی پہننا ہے اس سے جو شردا ہے اس سے بھروسہ ظاہر ایسا ہی سب لوگ پہننا منع نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تخمے کھلے رہے کیونکہ کوئی بھی لباس جو اوپر سے آ رہا ہے شکیت اس کا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ماں سلم میں انہیں لباس کے بنا یہ عوام ڈائریکٹ اس میں جاری ہے شریعت کا حکم ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی خبر دینے والا کون جس کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے وہ مانتا ہے محروم رہتا ہے بس جس نے اللہ اور رسول کی بات کو مان لیا وہ کامیاب ہو گئے اور جس نے باتوں سے پیراز کیا چلیے سوچا کہ کوئی نہیں کر لیا ٹھیک ہے نہیں کرا کوئی بات نہیں تو بڑا دھادا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رنگ دلند ہوگا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ماں ہار رات بگری بہن شکر جس نے ہمارے احکامات کو نہیں مانا مفہوم ہے پانی بہت ملتے ہیں پانی تو کھلتے ہی رہتے ہیں قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اس کی ہر آیت کے پانی کھلتے رہیں گے عجیب عجیب راز عجیب عجیب کے کھلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے ہمارے چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے احکامات نہیں مان ہماری باتوں سے اعراض کیا تو اس کی معیشت کو قرض کر دیا جائے مطلب یہ کہ ظاہر میں کچھ بھی ہو ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کرنا چاہتے کہ راحت اور چیزیں ہے اسباب راحت اور چیز ہاں کے در کنج مسجد وہاں فرماتے ہیں کہ شخص مسجد میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے بظاہر اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں لیکن دل اس کا اس قدر خوش اتنا مطمئن اور اتنا پرسکون ہے اور ایک شخص ہے باغ میں بیٹھا ہے باغ سے مراد ایشو شرط کے سارے سامان اس کے پاس اخبار سارے ہیں لیکن دل دل میں اللہ کا عذاب ہے کس چیز کا آزاد ہے اللہ کی نا اللہ کی نا پر منفا اس کو بے چین رکھتا ہے ہر وقت پریشان بے چین ٹینشن ڈپریشن تو اسباب راحت کا ہونا راحت کی دلیل نہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کے پاس مال و دولت بھی ہو حملہ بھی ہو گاڑی بھی ہو اور جو کچھ بھی راحت کے اسباب وہ سب ہو تو لازم نہیں ہے کہ وہ چین سے بھی ہو اور جو شخص اللہ اللہ کو راضی کیے ہوئے ہیں اللہ کو خوش کیے ہوئے ہیں یقینی طور پر یقینی طور پر وہ خوش رہے چاہے اس کے پاس مال دولت ہو چاہے استاد ہاں، راحت ہو یا نہ لیکن اللہ کو راضی کرنا شرط اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد بتایا ایک تو یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم آرٹ کہیں نہ لگو معیشت کا اس کی معیشت کو تب کر دیا جائے گا مال کمائے گا بھی بے برکت نہیں کہ ادھر آیا ادھر نکل گیا اور پریشانی بے چینی آگے فرمایا کہ شروع ہوں یوم قیامت کام قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے اندھا پھر وہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ میں تو دیکھتا تھا دنیا میں یہ آج مجھے کیا ہو گیا کہ میں اٹھا رہے ہیں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جیسا تم دنیا نے ہماری آیات کو ہمارے اقدامات کو بلا دیا تھا آج ہم نے قرآن پاک ہے بھائی یہ ہو مولوی کا بتایا ہوا مطلب نہیں ہے اگر مولوی بھی بتائے صحیح بات بتائے گا بھائی غلط بات تو نہیں بتائے گا اس کو کیا پڑی ہے کہ نہ اس کو کوئی آپ کے مال کی حاجت نہ اس کی کوئی اور غرض ہے وہ تو مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں ہے اپنی طرف سے مسئلہ بتاتا ہے کبھی اللہ نے یہ فرمایا رسول نے یہ تو جس کو اپنا فائدہ عظیم ہو وہ عمل کرے جس کو نہیں ہو تو بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں لا اکرام پھر دین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین میں جبر اور زبردستی نہیں ہے جس کو مرضی ہو آئے جس کو مرضی ہو نہیں ہے اپنا نقصان کرنا ہے اپنے پیر پہ کلاڑی باندھنی جاؤ دیکھو ایک ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک میں عجیب شیخ کہا جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ ویسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ پتا مرنے کے بعد تو پتہ چلی جانا لیکن افسوس یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تو واپسی نا اس لیے ابھی بھی اللہ سے مان کے بیٹھا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو بھی اپنی محبت کا درد عطا کرنا دے اور کچھ ایسا درد دے دے کہ زبان کو بھی اللہ اس درد کا ترجمان بنا کہ جو ہماری بات سنے اس کے دل میں بھی اللہ آپ یہی بات ڈال دیجیے ایک دن مرنا ہے اور آپ کو وہ دکھانا ہے اور جو آپ کو راضی کر کے گیا وہ صرف آخرت کا نہیں بلکہ دنیا میں بھی پرسکون زندگی ضامع ہے اللہ کی یاد اللہ کی فرما برداری سکون کی ضامن ہے اور آخر تو عاقبت مستقیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انجام کو مستقیم کے حال جو غیر مستقیم ہوں گے ان کا بھی کیا بنے گا سمجھ لیجیے کہ وہ کافی افسوس حال کی کہیں گے یا تھی تم کی دہا پر کاش کے ہم بیچی ہو جائے اللہ تعالیٰ بچائیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی بر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو القاسم ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیت قال ابو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں ولو پوا ماں ارا اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں تو لبئی تم کپیلا تم بہت زیادہ روتے وی تم قریلا اور بہت کم رسول خدا صلی اللہ علیہ نے چندر کرنا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھا دی گئی گوزم بھی دکھا دی گئی قیامت کے حالات بھی دکھا دی گئے سب حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئے اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم لوگ وہ دیکھ لو اور جو کچھ میں سنتا ہوں وہ لوگ تم لوگ سن لو ایک روایت میں یہ بھی ہے اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم لوگ دیکھ لو تو اللہ تم کرتی رہا یقیناً تم پھر بہت زیادہ لوگ والا ذیب کم فلی اور بہت کم تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کیونکہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کرنا ہے یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور احسان ہے کہ شریعت کے اندر اتنی آسانی اور رعایت رکھی جیسے کہ موت تو یقینی ہے سر لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ ہماری موت کب آئے بال بالفرز اگر پتہ ہو خدا نا خاصہ پرسوں ہماری موت آنی آپ بتائیے آپ سے ہم نے کسی کو کھانا کھایا جائے گا ہم نے سے کسی کو ہنسنا ہنسنا تو دور کی بات ہے وہی جو ابھی حدیث پاک پیش کی پھر روتے ہی رہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ موت کا وقت کسی کو نہیں لگایا کسی کو پتہ نہیں کہ کب ہے تو یقین نہیں کہ بننا ہے لیکن کب یہ نہیں ہوتا تو اس لیے ہم کھا پی لیتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے محبت سے بات کر لیتے ہیں ہنس بھی لیتے ہیں کچھ تفریح بھی کر لیتے ہیں کھا پی بھی لیتے ہیں ورنہ یہ ساری محنتیں خود بخود چھن جاتی ہیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر دو رخ کی ایک جھلک ہم دیکھ لیں تو قیامت تک ہم اللہ کی مانی نہ کریں ایسے ہی جنت کی اگر ایک جھلک دیکھ لیں تو پھر ان اعمال کے سوا جن اعمال سے جنت ملتی ہے ان اعمال کے سوا ہم کوئی کام ہی نہ کریں جیسے ہم پہلے ہی حدیث کرسی بیان کی تھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے تو بندے فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہے تھے تو پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھائی کیا انہوں نے ہمیں دیکھا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے تو اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے ہیں تو اللہ سے تو آپ ہی کے ہوتے رہ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ کیا کوئی چیز مانگ رہے تھے کہتے ہیں جی اللہ جنت کی طلب کر رہے تھے جنت مانگ رہے تھے آپ سے تو فرمائیں گے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے نہیں اللہ نے دیکھی نہیں ہے تو اچھا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے یا اللہ پھر تو وہی اعمال کرتے صرف وہی کام کرتے جو جنت کے لیے ضروری جنت جن کی ملتی ہے وہی اعمال کرتے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا کوئی چیز سے وہ پناہ بھی مانگ رہے تھے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پناہ مانگ رہے تھے دو لاکھ سے تو اللہ پوچھیں گے اچھا کیا دو لاکھ ان کو انہوں نے دیکھی ہے کہیں گے اللہ دیکھی تو نہیں ہے اچھا دیکھ لیتے تو کیا ہوتا تو یا اللہ پھر تو یہ زمین روئے زمین پر کوئی بھی ایک بھی لمحہ آپ کو ناراض نہ کرتا آپ کی نافرمانی نہ کرتا یہ سب باتیں ہیں نا حق ہیں کہ نہیں ہے تو جو بات حق ہو اس کو قبول بھی تو کرنا چاہیے بھائی یہ تھوڑی کہ ہاں بچی ہے ٹھیک ہے دیکھیں گے کریں ارے دیکھتے ہی دیکھتے ہوئے یہ کہاں پہنچ رہے ہیں ہر روز ہے ہو رہی ہے ہم مثلے برف کم فائد صاحب فرماتے ہیں ہو رہی ہے ہم مسلے برف کم برف نکلتی رہتی ہے ایسی ہماری عمر جو ہے وہ گھٹ رہی ہے اور آدمی اس کو اس کا یقین کرتا ہے اور کافر بھی اس پر یقین کرتا ہے اگرچہ اس یقین کے ساتھ ساتھ کام جاہلانہ کرتا ہے اور وہ ستاون برس کا ہو گیا گڈا بھی ستاون میں ہو اس لیے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں ستاون برس کا گڈا گیا اور وہ کیک بڑا سا لے کے آئے گا جس میں ستاون موم بتیاں آ سکیں کیک بھی اتنا بڑا چاہیے جس میں ستاون موم بتی ہو اور پھر اگر موم بتی نہ ہو تو ستاون بلون ہونے چاہیے پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک ایک سال کا وہ شراب اپنے منہ سے پھونک مار مار کے اپنا ہی شراب گول کر رہا ہے بتائیے ارے جانوروں کیسی کی بات ارے کوئی خوشی منانی ہے تو عقل کی تو عقل تو ہوش میں کیسی بیوقوفانہ بات ہے اپنی زندگی کا شراب کو خود گل کر رہا ہے رہا ہے اپنے آپ ساڑھے ستاون برس گزر گئے مثلاً ساٹھ برس کی عمر تھی تین برس رہ گئے اس کے تو یہ خوشی منا رہا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے یعنی جہنم رسید ہونے کے تین دن لگے بتائیے یہ خوشی ہے یہ کتنی یعنی آزاد کیفیت کیسی کیسے خوفناک بات ہے عمر تو تین برس رہ گئی اب خوشی منا ہیں کہ ہمارے جہنم میں جانے میں تین دن رہے اور اب مسلمان برسوں سے اس کی نقالی کرتے ہیں تو ایسی جاہلانہ رسم کی نقصانی ارے عقل سے تو کام لو بھائی خوشی مناؤ خوشی منانا کوئی منع تھوڑی ہے لیکن کچھ خوشی کچھ عقل عقل کی تو ہو کچھ اس میں کچھ کچھ تو دانش مندی ہو کہ بھائی آدمی ٹھیک جی ہے تفریح ہو جاتا ہے کہیں تفریح مقام پہ چلا جاتا ہے صحت کی نیت سے جائے صحت اچھی ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ساتھ کرو یعنی سفر کرو تاکہ اس نیت سے کہ تمہاری صحت اچھی ہو اور پھر جب صحت اچھی ہو تو کیا کرو گے بدماشیوں کے کام کرو گے گانے بجانے کرو گے اور فلمیں دیکھو گے بنا کے کام کرو گے اللہ کو ناراض کر نہیں صحت حاصل ہوگی تو اللہ اس کو آپ پر سکھا کرے کیونکہ ہم آپ کے ہیں آپ نے ہمیں پیدا کیا ہم نفس کے نہیں ہیں شیطان کے نہیں ہیں اپنے دل کے غلام نہیں ہیں بلکہ ہم جو صحت حاصل ہوگی اللہ اس کو کیونکہ ہم آپ کے ہیں آپ ہی کی ہوئی نعمت ہے آپ چاہیں ابھی ہماری آنکھوں سے بسارت چھین لیں ہم بے کر دیں آپ چاہیں ابھی ہمیں کانوں سے سنائی نہ دیں اب سنو گانے بجانے اب دیکھو ننگی فلمیں اب کرو بدماشیاں آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے آپ حلیم ہیں اور اس فلم کا فائدہ ہم غلط اٹھاتے ہیں تو کیا ہے اللہ ہم آپ کے ہیں تو آپ پر ہم اس صحت کو اس زندگی کو اس نعمت کو آپ پر پیدا کریں کیوں اس لیے کہ اللہ دنیا تو تھوڑے دن کی ہے اور ہماری آزمائش کے لیے آپ نے ہمیں بھیجا ہے ہمیں دنیا مومن کے لیے جو ہے وہ آرام کی جگہ نہیں ہے تفریحات کی جگہ نہیں ہے ابھی بتا دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم بہت زیادہ رو اگر جو میں انجام میں دیکھ چکا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے ہم کہاں جانے والے ہیں تو تم بہت زیادہ رو پھر تو تمہیں اپنا کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہے ایک روایت میں یہ ہے کہ اس عبارت کے بعد کہ تم بہت زیادہ رو اور کم ہنسو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ تم جنگلوں کی طرف کپڑے پھاڑ کر نکل جاؤ وحشت کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا نقصان ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو چھپا کر اور بتلا دیا کہ دیکھو یہ یہ حالات جنت کے ہیں یہ یہ حالات جہنم کے ہیں جو دنیا میں ہماری مان کر چلے گا مجاہدہ تو ہوگا دل تقاضا کرے گا کہ ہم یہ گناہ کر لیں یہ گناہ کام کر لیں فلاں کام کر لیں لیکن وہ تھوڑے دن عقل مند ہوتا ہے نا تو وہ یہی کام کرتا ہے جیسے اب یہ ہمارے بیٹے ہیں عبد اب یہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو ان کو کتنی مشقت کرنی پڑ رہی ہے صبح سے شام پڑھنا ہو رہا ہے سب کچھ اور آنا جانا یونیورسٹی کرنا وہ کرنا تو یہ سب سب کام کس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی کام کرنے کے بعد جو ہے مجھے جو ہے وہ اچھا میرا معاش کا ذریعہ اچھا ہے چاہیے تو اس لیے محنت کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہے اور یہ آسانی سے یہ محنت کر رہے ہیں کیونکہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ سب مجاہدہ ختم ہو جائے گا اتنی مشقت ختم ہو جائے گی پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آرام سے رہیں گے معاش اپنے ہاتھ میں ہوگا اچھا معاش کا ذریعہ بن جائے گا تو آدمی ہر تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے ایسے ہی وہی دنیا ہے کہ دنیا میں جو آدمی تھوڑی سی مشقت اور مجاہدہ برداشت کر لے گا تو یہ جگہ ہمارے رہنے کی نہیں ہے یہ تو ہمارا پردیش ہے دوست یہ ہمارا وطن نہیں ہے بس یہی دھوکہ ہے یہی دھوکہ ہے اگر اس دھوکے سے ہم نکل جائیں تو بس کام بن جائے یہاں ہم رہنے کے لیے و عشت کے لیے آئے نہیں ہیں یہاں تو جیسے انسان محنت کر رہا ہے وہی محنت آخرت کے لیے کرنی ہے اور جو محنت ہم نے کر لی تو پھر آخرت میں نظر نظر آرام بھی آرام اور وہ پائیدار ہے یہاں تو ابھی پھر کچھ پتہ نہیں کہ معلوم نہیں کہ کہاں جاب لگے گی کیا کاروبار ہوگا کتنی آمدنی ہوگی خدشہ خطرہ کچھ نہ کچھ رہتا ہے معلوم نہیں کچھ کیا ہوگا وہاں تو کوئی خدشہ بھی نہیں ہے وہاں تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے نعمتیں دے دیں گے پھر چھینیں گے تھوڑی چھینیں گے نہیں تو یہ عقل مندی اس میں نہیں ہے کہ ہم ناپائیدار چیز پر زیادہ محنت نہ کریں پائیدار چیز پر محنت کریں عقل مندی اسی میں نہیں ہے کہ ہم پائیدار چیز پہ جو ہمیشہ رہنے والی اور یقینی ہے خدا اور رسول نے جس کا فرما دیا خدا اور رسول سے سچا کون ہے نا پہلے بھی دو تین واقعات بتائے تھے کہ کافروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا کس قدر یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کر سارے قبیلوں کو جمع فرمایا اور پوچھا کہ بھائی اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو میری بات پر یقین کرو گے سب کی کافروں نے کہا کہ بے شک آپ بالکل سادے پروگی جو آپ کہیں گے بالکل مانیں جب یہ منوا لیا اب جو دعوت پیش کی کہ کہو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ نے محمد اللہ کے بندے اور رسول اب نے ابو لہب نے کیا گستاخانہ خانہ جواب دیا کہ نے جو ہے ہمیں ہلاکت میں ڈال پہنچ سکے جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی اس کی دروازے بند ہو جائے تکبر کی وجہ سے منع کرتی ہے پھر اس کے رب کے لیے کیا کتنی آیت کیسی مانگے تکبر کیا تھا ابھی لا کہ اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں اور گردن کے اندر اس کی رسی بس جائے کیا بہرحال یہ رہی بتانا یہ ہے کہ دنیا ایش و آرام کی جگہ نہیں ہے ایک حدیث پاک میں ہے بھی اب دنیا سے ہی مل کی موبائل کے تو قید خانہ ہے سر یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو کیا یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو ہر وقت یہ ہے کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو یہ کرو یہ نہیں کرو خواجہ صاحب فرماتے ہیں اے شوق و دب سے شوق میں ایک رات کشمکش ارے بھائی دل تو اللہ نے بنایا ہے تقاضے بھی اللہ نے رکھے نا المارا اور تقوا ہے ہم نے گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے اس میں لیکن گناہ کا مادہ کیوں رکھا ہے اس کی حکمت سمجھ لینا چاہیے بھائی مادہ بھی نفس ہی اپنی ذات سے برا نہیں اللہ تعالیٰ بری چیز نہیں دیتے کرتی یہ مادہ اللہ نے فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے فائدہ اٹھانے اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے گناہوں میں یہ تقاضے نہیں کیے بلکہ یہ مثال ہمارے حضرت میں کیا بہترین آسان آسان مثالیں مثالوں کے پاس دیکھو ایک شخص کو آپ نے چاول گھی تیل مسالے یہ سب چیز دے دیا لکڑی بھی دے دی اور ماچس نہیں ماچس نہیں ہے جس سے جلا کے وہ بریانی پکائے گا تو آپ بتائیے وہ کس کام کا کیا وہ لکڑی کو کھائے گا کیا وہ مسالے کو کھائے گا کچے مسالے کچا چاول کھائے گا نہیں اب جب ماچس دے دیا اب ماچس کس لیے دیا ہے ہمیں یعنی اس لکڑی کو آگ لگا کے اس سے نہیں کروں تو فرمایا یہ ایندھن جو ہے ماچس لکڑی وغیرہ یہ جلانے کے لیے دیا ہے کھانے کے لیے نہیں اب کوئی شخص لکڑی کو کھانا شروع کر دیں تو یہ بیوقوفی اس کی اپنی ہے تو یہ یہ تقاضے جو گندے تقاضے ہیں گناہوں کے تقاضے ہیں اللہ کی نافرمانی کے تقاضے ہیں یہ جو اللہ نے دیے ہیں یہ ہمیں انعامات سے نوازنے کے لیے کام کیا کرنا ہے اس پہ عمل نہیں کرنا تقاضا دل میں آ رہا ہے اس پہ عمل نہیں کرنا تقاضا آ رہا ہے گندی چیز دیکھ لیں گندی فلمیں دیکھ لیں گانا سن لیں لیکن آپ مجبور ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ کے بندے اور اپنے دل کے غلام نہیں بنیں گے نفس و شیطان کے غلام نہیں بنیں گے ہم تو اللہ کے بندے ہیں اس لیے بھائی مجبور ہیں دل تو چاہ رہا ہے میرے مشرق نے فرمایا کہ دیکھو بھائی کوئی شخص روزہ رکھے اب سو بار اس کو دن میں تقاضا ہوتا ہے کہ کیا شدید لگ رہی ہے اور سامنے شرکت بھی رکھا ہے وہ افزا رکھا ہے یا افزا میں چینی رکھا ہے اور بغیر چین والا ڈائبٹیز والا تو وہ بہت تقاضا ہو رہا ہے اس کو بار بار دل چاہتا ہے کہ یہ پی لیں لیکن اگر جب تک وہ پیے گا نہیں اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے نا تقاضا آنے سے اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹا دل جاننے سے روزہ تو نہیں ٹوٹا اس لیے گناہ کا تقاضا آنے سے دل نہیں تقوا نہیں ہوتا اللہ ناراض نہیں ہوتے کیونکہ تقاضے کا آنا اس کے اختیار میں نہیں ہے اگر آج ہم کو اختیار ہو پابندی لگانے کا تو ایک دفعہ ہم سارے دل کے دروازے بند بند کر دیں گے ابھی کہ ہمیں تقاضا ہی نہ آئے نہ تقاضا آئے گا نہ ہم گنا کریں گے ہے نا بھائی ہمارا دل ہے نا کہ ہم دل کو بند کر دیں گے لیکن اختیار ہی نہیں تو اس لیے تقاضا آنے پر کوئی گناہ نہیں تقاضا پر عمل کرے گا جب تک فریج سے شربت نکال کے پیے گا نہیں روزہ گا نہیں بلکہ اس کو اور زیادہ اجر مل رہا ہے اس کو اور زیادہ جتنا تقاضے کو دبا رہا ہے کہ بھائی نہیں روزہ ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے کوئی نہیں ہے گھر میں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب سو بولی روزہ میرے لیے کیوں فرمایا اس لیے کہ کوئی نہیں دیکھا آرام سے کھا سکتا ہے پی سکتا ہے لیکن معلوم ہے کہ نہیں اللہ دیکھا جب تک اللہ اکبر کی آواز نہیں آئے گی مغرب کا وقت داخل نہیں ہوگا سروج غروب نہیں ہوگا نہیں کھا سکتے نہیں کھا سکتے کیسے کیسے گناہ گار بھی روزہ روزے کی توفیق ان کو ہوئی جاتی ہے تو یہ دیکھو اس لیے اب سو مولی روزہ میرے لیے ہے نا اجزی میں خود اس کی جگہ دوں کیونکہ کام خالص میرے لیے ہے اس لیے خود ہی میں اس کی جگہ دوں بڑی بات بھائی یہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں بھائی ہمارے ایک عام ٹیچر ان کو کوئی ٹرافی دے دیں ایک جو ہے اس کا ہیڈ ماسٹر ٹرافی دے دیں ایک ساری یونیورسٹیوں کا چانسلر ان کو جو ہے ٹرافی دے تو اس بات فرق ہے کہ نہیں ہے ہاں، اللہ کمل ہاکی نہیں جزا جزا دے رہا ہے اب فرما رہے ہیں کہ میں خود دوں گا اب کیسے دیں گے تو پتہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں ہاتھ پیر پاؤں نہیں ہے اللہ کے لیکن فرما رہے ہیں میں خود دوں گا اس کی کتنا پسند ہے اللہ کو اپنے بندے کا دیکھو اس نے مجھے دیکھا بھی کوئی کا نہ دیکھا ہے نہ اور تقاضا بھی ہے اور سینکڑوں حاجتیں لگی ہیں پیاس بھی لگ رہی ہے لیکن نہیں کھاتا سکتا سکتا اللہ کو پسند ایسے ہی یہ نگاہ کی حفاظت کا معاملہ یہ ہی ہے آپ بازار میں جا رہے ہیں اگر آپ نے کنرجیوں سے کسی کو دیکھ لیا کوئی آپ کو دیکھتا ہے کہ یہ کنرجی کوئی کسی کو خبر نہیں سب اپنے اپنے کام میں جا رہا ہے آپ نے دیکھ لیا بدماشی کر لی مگر معلوم نہیں اللہ دیکھ رہا جو کرتا ہے تو چپ کے پہلے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تو آسمان سے اور بچے بچے آج کل تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم کو ٹچ اسکرین والا موبائل چاہیے نیٹ چاہیے اور اسکول کالجوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ نیٹ کے بغیر آپ کو ایکسٹرا اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں اور یہ کرنی تو اس کے بغیر کام نہیں ہے تو عجیب معاملہ ہے تو کام کر رہا ہے کام کے دوران ہی آ گئے آ گئے وہ جو آگے دیکھتے ذرا یہ بھی ہے دنیا میں یہ رنگینی بھی ہے فلان چیز بھی ہے کہاں تم مولوں کے چکر میں آ گیا ارے بچپن میں گویا کہہ رہا تھا پہلے خود بھی کہہ رہا ہے زندگی ہے پانی کا بل بلا زندگی پانی کا بل بلا ہے میرا مجھے خدا کا شکر ہے <laughs> پانی کا بلبلا کھالے پیلے پی لے اس قسم کے کچھ اشاب نہیں یہ یہ مومن کو تو زیر دیتا ہی نہیں یہ بندگی کے بالکل خلاف ہے کیوں کھا لے پی لے کھالے پی لے مزا کر لے جائز جائز والا کام سب کر لے ناجائز ایک بھی نہیں ہے ناجائز بس یہی تو ہے بھائی کھاؤ گی پیو گی پہنو گی سب کام کرو اور شادی بھی کرو بچے بھی ہوں ان سے محبت بھی کرو کام کاج کاروبار بھی کرو بس یہی تو منع کیا ہے کہ جن باتوں سے ہم نے منع کیا وہ کام نہیں کرو نگاہ خراب مت کرو کیونکہ تم خود اس سے پریشان ہو جاؤ ہم نے تمہیں ان کاموں کو منع کیا ہے جو تمہاری پریشانی بے چینی مصیبت کا باعث ہیں ہم کو کیا پڑی ہے تم جاؤ جہنم خدا نفاذ کر ہم کو کیا پڑی ہے اللہ اللہ نے تھوڑی جہنم جہنم اس لیے تھوڑی بنائی ہے کہ سارے بندوں کو جس اس میں ڈالیں ڈرانے کے لیے بنا دیکھو بھائی ایسے غلط کام مت کرو جس کی باپ ہے وہ بیٹے کو منع کرتا ہے جب وہ نہیں مانتا اس کو ڈراتا نہیں تھوڑا سا میں پٹائی کر دوں گا کنڈا ماروں باپ باپ کہیں نہیں ارے بھائی تمہارے فائدے کے لیے وہ کہہ رہا ہے تمہیں ڈرا رہا ہے تمہارے فائدے کے لیے ایسی جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم بنوایا لوگوں کو ڈرائی آپ ڈرائیے ڈرائیے کیوں یہ مطلب کہ دھمکی دیجیے خبردار کیا تو تمہارا یہ اثر کر دیں گے وہ نہیں ڈرائیے کہ غلط کام مت کرو یہ مطلب تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا یہ مطلب ہے ڈرانے کا یہ رہے کے نہیں اللہ نے جہنم اس لیے بنائی نہیں ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو نافرمانی پر کھل گئے یعنی بنائی اس لیے نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے کچھ کو جہنم اللہ نے پا اس لیے بنائیے کہ بھائی جو جو کل گئے ہیں نافرمانی فرمانی سے جو قبر اور شک پر کل گئے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کریں گے مانیں گے نہیں جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے ابھی تو صادق پر امین کہہ رہے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم نہیں مانیں گے کہ اللہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں ہم نہیں مانتے یہ تل گئے نافرمانی اس کے لیے جو تل گئے نافرمانی پہ ارادہ ہی ان کا یہی ہے کہ ہم انکار کریں ان کے لیے وہ آج وہ اشعار پڑھ کے جو ختم کرتے ہیں تو پھر ہو نا اشعار پڑھ کے ختم کرتے ہیں وہی والے جس میں سب کو مزہ آتا ہے جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دو شیر ہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ منزلہ ذکر کی ہے جس سے دنیا سے جیو چاٹ ہو جائے جو ناپائیدار چیز ہے گندی چیز ہے بری چیز اس سے دل لگانا برا ہے دنیا اپنی سے ہی برا نہیں کوئی نہیں میں نے ابھی عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز برائی کے لیے پیدا نہیں کی فی سے ہی بری نہیں ہے اس سے دل لگانا برا ہے تو اور پائیدار چیز کو ہم کیوں نہ پکڑے آج ہم پریشان اس لیے ہیں کہ آخر اس کے تذکرے ہم سنتے نہیں ہمیں یہی پتا ہے بس جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ انگور کا کیڑا انگور کا کیڑا ہے وہ جا رہا تھا تو اس کو دوسرے کیڑے نے جا کے کہا کہ بھائی دیکھو یہ درخت انگور کا ہے تھوڑا سا اوپر جاؤ تو اس میں انگور ہیں بہت میٹھے رسیل ہیں اور اس کو جو سو بہت مزیدار ہے اب وہ چڑھا درخت کے اوپر تو اس نے دیکھا بھائی ہرے ہرے پتے بڑے سب کرتے اسی کو کھانا شروع کر نکل کیا ضرورت ہے آگے انگور تک جانے کی یہ ہرے ہرے پتے ہیں کھاؤ مشقت کی کیا ضرورت ہے تو اس نے اسی پتے کے اوپر اس کو کھا کھا کے ساری زندگی اسی پتے پہ گزارا اگر تھوڑی سی محنت کر لیتا تو وہ انگور تک پہنچ جاتا اور خوش لائقہ رسیدہ پوس کا تو ایسے ہی ہم دنیا میں ہمارا ہم بہت میں نے پہلے بھی رس کیا تھا نا اس دن یہ اسلام تنگ نظر نہیں ہے اسلام تو بڑا وسیع نظر ہے کیونکہ کافر تو جو ہے اس کی نظر مخلوق تک ہے سورج چاند ستارے رہے چلو چاند پہ پہنچ گئے بہت سے بہت ذرا سورج میں بھی جا کے دکھاؤ چاند سے پہنچ گئے اور بڑے اکڑ رہے لیکن جو ہے ان کی خالد تک تو نظر گئی اور مسلمان جو ہے مخلوق تک تو نظر کافروں کی گئی لیکن خالد تک نہیں اور مسلمان جو ہے خالد تک نظر گئی تو کون وسیع نظر ہوا نظر ملا ہوا کہ تب نظر کافر ہوا یا گناہ گار دہیا ہوا ہے نا تو وسیع نظر ہے اسلام تو پائیدار چیز کو لینا عقل مندی ہے نا پائیدار چیز کو چھوڑ دینا بس ضرورت کے مطابق کشتی ہے اس کے چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے اگر پانی نہیں ہوگا کشتی نہیں کر سکتی تو پانی تو ضروری ہے اسی طرح یہ دنیا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ روٹی کھانی ہے کام روٹی کھانے کے لیے کام کاج کرنا ہے اس کی روٹی کھانی ہے روٹی کھا کر اب اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کی زندگی قوت صحت فدا کرنی ہے لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے یعنی کے دل میں دنیا گھس جائے اب دنیا کے سوا کچھ کام ہی نہیں ہے بس یہی ایش و عشرت کی باتیں فائدہ صاحب فرماتے ہیں یہ عالم ایش و عشرت کا یہ باتیں مستی یہ عالم ایش و عشرت کا یہ باتیں کیف و مستی بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی یہ ذلت کی باتیں ہیں پستی کی باتیں ہیں گھٹیا پن ہے گھٹیا چیز سے جو آدمی زندگی ضائع کرے گھٹیا ہے کہ نہیں بتائیے تو پھر فرمایا کہ جہاں تک اصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی ابھی ایسا معلوم ہو رہا ہے اس سب رونق ہے جیسے ہی آگ بند ہوئی سب ویران ہو گیا کہ نہیں مردے کو کچھ پھر نظر آتا ہے مردے کو کچھ محسوس ہوتا ہے مر گئے اور سارا ویرانہ ہو گیا جہاں تک اصل وہ ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی بس اتنی سی حقیقت ہے خواب ہستی ہاں، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو آج کتنے لوگ زمین پہ پہلے چلتے تھے کل وہ آج نہیں ہے افسانہ ہو گیا نہیں ان کے لیے تو سب افسانہ ہو گیا آئے تھے پاس تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تو فرماتے ہیں کہ بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں بستی جہاں پر اصل گو ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی تھی ہاں، بس اتنی سی حقیقت ہے فرے بے خواب دھوکہ ہے فرے بے خواب بستی خواب سا ہے جب آنکھ بند ہو جائے گی تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ خواب دیکھ کے آ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیا جاتا کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو تو اس عارضی زندگی کی خاطر فنا ہونے والی زندگی کی خاطر عارضی لذتوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دینا اور آخرت کو چھوڑ دینا کسی عقل مند آدمی کا کام ہے صحابہ کا اجماع ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجموع اجمعین فرماتے ہیں کل دمن اصل پر ہوا چاہے جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ چاہے کیونکہ اس کو اللہ کی عظمت کو احساس ہی نہیں ساری کائنات کے بنانے والے ہو زندہ کرنے والے ہو مارنے والے ہو صحت صحت بیماری دینے والے ہو اور زندہ اور عزت دینے والے ہو دینے والے وہ کیا چیز ہے جو اللہ اللہ سے اللہ کے سوا کسی سے ہوتی ہے کوئی چیز ہے جو اللہ کے سوا کسی سے ہوتی ہے پھر ان کو چھوڑ کر ان کی نافرمانی کرنا رب العالمین کی نافرمانی کرنا یہ سب جائز نہیں تو کیا ہے ہم جاہل اس کو کہتے ہیں نوز اللہ اللہ تعالیٰ ماں فرمائے اور اپنے سلیم عطا فرمائے ہم نے اچھے خاصے مسلمان گھرانے میں ایک خاتون کو یہ کہتے اپنے کانوں سے سنا اتنا افسوس ہوا دین سے دوری کتنی بری چیز ضرورت ہے کتنی نقصان کی بات ہو کیا بچے نے جو ہے وہ کچھ کہنے سننے سے اپنے کھولنا شروع کیا پتلون کو اس نے فولڈ کر لیا تو اس کی ماں نے اس کو کہا کہ تم کیا جاہل ہو جیسے بنائے گئے زمین کا آپ معلوم ہے ایسا جملہ کہنے سے انسان ایمان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ایمان جاتا رہتا ہے شریعت کی کسی حکم کا مذاق اڑانا ایک شخص ہے کمزور ہے نہیں کر پا رہا ہے پھر ایک کام اپنے نہیں کھول پا رہا ہے ایمان ابھی کمزور ہے رسول اللہ رسول سے ایمان ذرا کمزور ہے لیکن ایک شخص اس کا مذاق اڑاتا ہے یہ کو بول کر اس کو پہنچا دیتا ہے نا یہ افسوس ہے دین سے دوری کس قدر نقصان کی بات ہے اور انہوں نے کبھی شاید سنا بھی نہ ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے یہ بات کہ جو شخص اپنے ڈھاکے کا اوپر سے آنے والے لباس سے وہ جتنا حصہ ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا نہیں سنی ہوگی لیکن دین سے دوری ہوئی نا دین سے دوری کتنی نقصان کی بات ہے کہ ان کو خبر نہیں شاید اگر خبر ہوتی تو یہ بات نہ کرتے کہتے بچے کو انہوں نے کہا کیسے چاہیے جیسا ہو دیکھو اضر بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کے دربار میں تھے کھانا دال فرما رہے لکما گر گیا دیکھو صحابہ کو کیسا یقین تھا اللہ اور رسول کی باتوں پر کہ لکما گر گیا تو شریعت کا حکم ہے کہ لکما اگر گر جائے دسترخوان پر ایسے نہیں کہ مٹی میں گر جائے دسترخوان پر اگر کھاتے کھاتے گر گیا کیونکہ ہم مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ ہم دسترخوان بچھاتے ہیں اس کے اوپر کھانا رکھ کے کھاتے ہیں خود نیچے ہوتے ہیں کھانے کو تھوڑا اوپر رکھتے ہیں ادب کے لیے تو مسلمانوں کا طریقہ ہے دسترخوان بچھا کے کھاتے ہیں دسترخوان پہ اگر کیونکہ دسترخوان صاف ہوتا ہے تو اس پہ گر گیا تو اگر کچھ اس میں کچھ لگ بھی گیا ہے تو اس کو صاف کر کے کھا لینے کا تو سنیے دیکھیے حضرت رہیں رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے ٹرین میں جو ہے وہ ایک مسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ صاف کھانا کھا رہے کھانا کھاتے کھاتے لقمہ کوئی چیز نیچے گر گئی تو اس ظالم نے اپنے جوتے سے اس کو پیٹ کے نیچے بیٹھتے ہیں یقین جانیے کہ رزق کی بے ادبی اللہ کو اتنی پسند اتنا پسند ہے اتنی ناراضگی ہوتی ہے کہ کچھ فرمایا میرے مشرق محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی بات پر ناراض ہوتے ہیں اور رزق اٹھا لیتے ہیں تو سات کشتوں تک رزق نہیں آتا سات کشتوں تک اتنے سخت ناراض ہوتے ہیں تو حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مجسمے اتنے بڑے آدھے سینکڑوں علما کے پیر وہ بھی وہاں ٹرین میں تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس سپنے کو اٹھائے اور صاف کر کے مجھے لے دو میں کھا لوں تو خواجہ صاحب دیکھو یہ ادب کی بات ہے یہ بزرگوں سے سیکھنے کی ہوتی اب یہ حکم تھا اگر خانوی کا کہ بھائی اس کو مجھے لے دو میں صاف کر کے کھا لیتا ہوں تو خود نے خود کھانے کھانے کو نہیں دیا حضرت آپ اجازت ہو تو میں کھا لوں اس کو دیکھو دیکھو اپنے پیر کو نہیں دیا اتنے بڑے اللہ والے کیونکہ شریعت تو شریعت ہے اگر وہ نہیں کھاتے تو وہ کھا ہی لیتے لیکن حضرت دیکھو کہ وہ لکما پھر ان کو نہیں دیا حضرت آپ کی اجازت ہو تو یہ لکما میں کھا دوں دوبارہ نہیں کیا کہ میرا پیر ان سے کھانا اٹھا کے کھائے میرے سامنے پوجا اگر لکما اجازت ہو تو میں کھا دوں سا نہیں جانے صاف کر کے اس کو کھائے تو دیکھ کر تو پر جل گئے ایک خان ہاں صاحب جا رہے تھے ٹرین میں اور ایک ہندو بھی تھا ساتھ میں ہندو گوشت نہیں کھاتے ہندو بھی تھا ساتھ میں تو وہ خان صاحب جو ہے انہوں نے کھانا نکالا ٹفن کھولا کھانا کھانا شروع کیا جب سب صاف کر کے روٹی گوشت کو دیکھتا رہا ہندو کھانا پڑ گیا تھا وہ بھی آ رہی تھی لیکن ہندو کھاتا نہیں گوشت اور وہ میں جل بھی رہا جل بن بھی رہا ہے دیکھ رہا ہے جب خان صاحب نے گوٹی ووٹی سب صاف کر لی تو ہڈیوں کو بھی چبانے لگے اب اس سے نہیں رہا گیا اس نے ہندو نے کہا کہ خان صاحب آپ کے گاؤں میں جو ہے کتے کیا کھاتے ہوں گے تو اس نے کہا کہ جس کو تو پھر گزارا کرتے کیونکہ ہندو کرکٹ کھا رہا تھا انہوں نے کہا جس کو تو پھر گزارا کرتے تو تو یہ ہوا تو حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ کے دربار میں اور ان کے ساتھی دوستوں نے کہا کہ دیکھیے لوکما جو گر گیا ہے تو اب ابھی مسئلہ سن آپ اس کو اٹھا کر نہ کھائیے کیونکہ یہ ابھی ایمان لائے نہیں ہیں ان کی تربیت ہوئی نہیں ہے کافروں کے دربار میں آتے ہیں یہ سمجھیں گے کہ مسلمان بالکل بھوکے ننگے ان سے ان سے مار بھی گئے مٹی سے اٹھا کے کھا ہیں تو ابھی نہ ہوگی آپ کی کہا ارے مکو ارے اقوی تو رکھو اقوی تو سنت نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا ہونا تھا کیا میں احمقوں کی خاطر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں یہ عشق ہوگا دنیا کے بڑی کی بڑی ہستی کو یہ حضرات کسی خاطر نہیں ملا محکمہ اٹھا کے کھا دیا میں کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو ترک کروں یہ ہے دوستوں عشق و محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی یقین اللہ اور رسول کی باتوں پر نصیب فرما ہمارے دوستوں کیونکہ جو یقین نہ کرے گا اور عمل نہ کرے گا بتائیے نقصان اللہ کا ہے نقصان رسول کا ہے نقصان تو خود بندے کا ہے اسی طرح جو اولیاء اللہ ہے جو بزرگان دین ہیں اکابر دین ہیں علماء حق ہیں وہ مسئلہ بتاتے ہیں تو اگر کوئی نہ کرے گا تو نقصان علماء کا ہوگا اولیاء کا ہوگا نہیں نقصان تو ہمارا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اللہ اور رسول کی باتوں پر یقین کے ساتھ آنل کی توقع بھی نصیب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 ادھر دائیں بھی ہو بائیں بھی ہو سامنے بھی ہو پیچھے بھی ہو نیچے بھی ہو کبھی تو کشتی چلے گی بھائی دنیا تو ہے دل میں پانی کشتی کے اندر داخل نہ دل میں داخل ہوا ہلاک ہو گیا کشتی ڈوب جائے گی ایسے ہی ہمارے ایمان کی کشتی جو اگر دل میں دنیا داخل ہو گئی وہ ڈوب جائے بے مشید نے فرمایا کہ دیکھو بھائی دنیا رکھو لیکن دنیا رکھنے کے لیے اس کا ایک منتر ہے دنیا ایک سانپ ہے دنیا کی دولت ایک سانپ ہے ڈب جاتی ہے آدمی کو کھا جاتی ہے کہیں کا نہیں رکھتی لیکن اس کا ایک منتر ہے اس کا منتر اللہ والا ہے اس دنیا کے وطرے ہمیں دنیا میں کیسے رہتا ہے اس کا منتر سیکھ دنیا ایک سانپ ہے دنیا کی دولت مال و دولت یہ ایک سانپ ہے یہ ڈس لے گا اگر اس کا منتر نہ سیکھو گے تو اس کا منتر اور سیکھ لو یہ اس کو کیسے ہاتھ میں رکھنا ہے اور اس طرح رکھنا ہے کہ دل میں دکھ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 ایسی دنیا سے کیا جی لگانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتوار کو جو ہے ہماری مجلس سے بیٹھ کی پہلے گیارہ بجے کی تھی اور اس کا وقت ہم نے تھوڑا سا پڑھا کے ساڑھے گیارہ تک تاکہ جن لوگوں کو آرام وغیرہ کا تقاضا ہوتا ہے تو آرام سے